ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ کہ میری والدہ نے چاہا میں قدر موٹی ہو جاؤں تاکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجا جا سکے مگر مجھے ان کی حسب منشا کسی چیز سے فائدہ نہ ہوا حتیٰ کہ انہوں نے مجھے ککڑی اور کھجور ملا کر کھلائی تو اس سے میں خوب موٹی تازی ہو گئی سننے داود حدیث نمبر تین ہزار نو سو تین